حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ نے فرمایا دو پڑھ پھر وہ دوسرے جمعے کو آیا تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ نے فرمایا دو رکاتے پڑھ پھر وہ تیسرے جمعے کو آیا تو اس وقت بھی آپ خطبہ فرما رہے تھے آپ نے فرمایا دو رکاتے پڑھ پھر فرمایا صدقہ کرو لوگوں نے صدقہ کیا آپ نے اسے دو کپڑے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو اس نے اپنے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا پھینک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے نہیں دیکھتے یہ خراب حالت میں مسجد میں داخل ہوا مجھے امید تھی کہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گے اور اس پر صدقہ کرو گے لیکن تم نے نہ دیا تو میں نے خود کہا کہ صدقہ کرو تم نے صدقہ کیا تو میں نے اسے دو کپڑے دیے پھر میں نے کہا صدقہ کرو تو اس نے بھی اپنا ایک کپڑا پھینک دیا اٹھا اپنا کپڑا اور آپ نے اسے ڈانٹا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سینتیس